الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا باقثين فيه أبدا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل أمته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرظيم بسم الله الرحمن الرحيم قد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يطلو عليهم آياته ويزقيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ظلال مبين وقال الله تعالى واتل عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل القلب إن تحمل عليه يلحث أو تتركه يلحث ذلك مثل القوم الذين بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله اللہ بزرگوں اور بھائیوں اس وقت ہم سب یہاں دعا کے لیے جمع ہوئے ہیں اور آپ سب یہ جانتے ہی ہیں کہ آج بچیوں کا ایک ادارہ یہاں شروع کیا جا رہا ہے جس کے لیے قطب الختاب نمونہ اسلاف حضرت مولانا محمد سالم صاحب برکاتہم برکات اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے ایک طویل سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں ظاہر سی بات ہے اہل اللہ کی زیارت ہی کو جہاں ثواب قرار دیا گیا ہو وہاں ان کی دعائیں اور وہاں ان کے ہاتھوں کا اٹھنا اور ہمارا اس پر آمین کہنا یقیناً یہ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی بہت بڑی گھڑی ہے کہ اتنے بڑے بزرگ ہمارے وہاں تشریف لائے ہیں ابھی بہت جلد یہ حضرت کے الملفوظات اور دعا بہت جلد ہونے والی ہیں اور اسی لیے آپ کو مدعو کیا گیا ہے میں تو صرف مجھے چونکہ بہت اصرار ہوا اس لیے تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہنچ گیا ہوں چند باتیں عرض کر کے میں اپنی جگہ لے لوں گا مدارس اور مکاتب مراکز اور خانقاہ یہ تمام کی تمام اللہ کی دین ہے رب کریم کی طرف سے ایک بہت بڑا عطیہ ہے جس کے ذریعے سے دین کی سیانت و حفاظت ہوتی ہے ان نزل ذکر و ان لہ الحافظون میں جہاں حفاظت قرآن کا وعدہ ہے وہیں پر اس کے ذمن میں احادث مبارکہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ ہی نے لیا ہے اس لیے کہ ایک بدی ہی بات ہے جب قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تو قرآن کی تشریح اور اس کے معانی کو بیان کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی ذات گرامی اور آپ کے نکلنے والے اقوال و افعال یہ بھی تو ایک قرآن کریم ہی ہے چاہے اس کو ہمارے محدثین وہی یہ متلو اور وہی یہ غیر مطلو سے تعبیر کرتے ہو لیکن یہ دونوں کے دونوں قرآن ہیں اور ان دونوں قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری رب کریم نے لی ہے اور اس کی حفاظت کیسے ہو رہی ہے یہی وہ مدارس ہیں یہی وہ مکاتب ہیں یہی وہ مراکز ہیں یہی وہ خانقاہ ہیں جس کے ذریعے سے اس دین کی اور قرآن کی اور احادیث کی حفاظت ہو رہی ہے اللہ تمام مدارس کی حفاظت فرمائے اور اس وقت کی جو شرارتیں خباستیں جو دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اور کون نہیں جانتا کہ سیہونی طاقتیں اور باطل طاقتیں جو ان مدارس اور مکاتب کو کینسل لگانے پر آئی ہوئی ہے اور جو ان مدارس اور مکاتب کو پامال کرنے پر آئی ہے اور سب سے بڑی ان کی اسکیم یہ ہے حضرات علماء سے عوام کو کاٹ دیا جائے تاکہ عوام کے دلوں سے علماء کی عظمت نکل جائے جس دن عوام کے دلوں سے اپنے بڑوں کی اپنے علماء کی اور دین کی سیانت و حفاظت کرنے والے اکابر کی عظمتیں نکل گئی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سرزمین ہند اور سرزمین ایشیا پر ہمیں وہ اسپین کی تاریخ سامنے نظر نہ آئے یہ ایک پلان ہے جس پلان کی ماتحت یہ ساری اسکیمیں ہو رہی ہے لیکن وما کرو وما کر اللہ اللہ خیر الماکرین دنیا کی تدبیریں اور اللہ کی تدبیریں تمہاری تدبیریں اللہ کے سامنے فیل ہوگی یہ ساری دنیا کی طاقتیں ان مدارس اور مکاتب کے لگے ہوئے پودوں کو اور اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ چراغ انشاءاللہ جو لگایا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور ہر دور کے اکابر نے لگایا اور سرزمین ایشیا پر جو چراغ بجھنے کو آ رہا ہے پھر قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ لگایا ہوا چراغ جو چراغ نہیں رہا بلکہ ایک آفتاب بن کر کے دنیا کے اندر اب پوری دنیا کو منور کر رہا ہے اور ساری دنیا میں اس کی اولادیں پھیل چکی ہیں یہ بھی اسی کی ایک کری ہے یقیناً یہ مدارس اور مکاتب حضرت نانوتوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑے ہوئے ہیں اللہ جل شانو ہمارے اکابر کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے جنہوں نے بہت دور سے یہ بھانپ لیا تھا کہ اگر ان مدارس اور مکاتب کی جال کو نہ بچھایا گیا تو سرزمین ہند اور سرزمین ایشیا سے دین متین ختم ہو جائے گا رب کریم نے ہمارے اکابر کی سہرگاہی اور راتوں میں رونا اور راتوں میں اپنے بستروں کے اوپر کروتیں بدل کر رات گزار دینا جہاں امت سکون کی نیند سو رہی ہو وہاں ہمارے اکابر بستر پر کروت بدلتے بدلتے غم و فکر کے اندر اپنی راتوں کو گزار رہے ہوں اللہ جل شانہ نے ان کی بیداریوں کے نتیجے میں ان کے رونے کے نتیجے میں ان کی سہرگاہیوں کے نتیجے میں اور ان کی و فغاں کے نتیجے میں ان کے غم و درد اور کرن کے نتیجے میں ان مدارس کو وجود بخشا اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان مدارس کی حفاظت کرنے والے بنے یاد رکھیے اللہ جل شانو نے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے اس امت پر بہت بڑا احسان فرمایا ہے علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ مسلکن شافعی ہیں بہت بڑے محدث اور مفسر ہیں جن کی کتابیں مدارس میں بھری پڑی ہیں یہ علامہ سیوتی رحمۃ اللہ علیہ ایک عجیب بات اپنی نقل فرماتے ہیں فرمایا ایک مرتبہ میرے قلب پر اشکال ہوا کہ الہ العالمین ماں قبل امتوں کے اندر تو نے نبیوں کو بہت لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی ہے ہمارے اکابر کے مقاشفات ہمارے اکابر کے وہ باتیں جو اللہ نے ان کے قلب پر القا فرمائی کتابوں کے اندر بھری ہوئی ہے اگر ہم ان کتابوں کو دیکھیں تو ہمارے رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقاشفات کو پڑھیں ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ کے مقاشفات کو پڑھے الدین ابن عربی کے مقاشفات کو پڑھے اور نہ معلوم ہمارے بزرگان دین کے جو مقاشفات ہیں اور جو الہامات ہیں اور اللہ جل شانو نے ان ان کے کے قلوب پر جو الہام فرمایا آخر وہی تو مسئلہ تھا کہ سرزمین دیوبند پر جو پودا لگایا گیا تھا وہ بھی تو ایک الہامی شکل تھی جس کے نتیجے میں ایک مدرسہ وجود میں آیا ہمارے اکابر کے یہ الہامات کوئی خیالات نہیں ہوتے ہیں کوئی باطل فسادات کی باتیں نہیں ہوا کرتی ہے بلکہ ان کے منزہ اور پاکیزہ قلوب پر اللہ کی طرف سے وہ باتیں ڈالی جاتی ہے علامہ سیوتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ کو ایک مرتبہ خیال آیا دل پر یہ بات آئی ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تو نے اگلے نبیوں کو لمبی لمبی عمریں عطا فرمائی حالانکہ وہاں تو تسلسل انبیاء تھا ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک نبی دنیا میں آتے ہی جا رہے تھے پھر کیا ضرورت پڑی کہ ان نبیوں کو تو نے لمبی لمبی عمریں دے دی کسی کو نو سو سال کسی کو پانچ سو سال کسی کو چار سو سال اے اللہ تو ان کو مختصر عمر دے دیتا اگر امت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی تو پیچھے جو نبی آ رہا رہا تھا وہ امت کی اس خرابی کو دور کر دیتا ان نبیوں کو لمبی عمر کی کوئی ضرورت تھی نہیں آپ نے ان کو تو لمبی عمر عطا فرمائی اور جس نبی کی شریعت کو قیامت تک چلنا ہے جس نبی کے دین کو قیامت تک چلنا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں جس کے بعد کوئی کتاب نہیں جس کے بعد کوئی شریعت نہیں جس کے بعد کوئی کوئی دوسری نئی شریعت اور نیا دین نہیں اور وہ ہیں محمد ابن عبداللہ اللہ اللہ وسلم اجمعین کی ذات گرامی اس نبی کو ضرورت تھی کہ ان کو لمبی عمر دی جاتی اس لیے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا آپ کے بعد کوئی شریعت آنے والی نہیں تھی آپ کے بعد کوئی نئی کتاب آنے والی نہیں تھی آپ کے بعد کوئی نیا دین آنے والا نہیں تھا آپ کی کتاب قیامت تک رہے گی آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی آپ کا دین قیامت تک رہے گا جب اتنی اتنی طویل شریعت اور پھر قیامت کب آئے گی وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے ہمارے اکابر نے اس پر بھی لکھا ہے کسی نے فرمایا پانچ سو سال میں قیامت قائم ہو جائے گی پانچ سو سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد گزر چکے کسی نے فرمایا ہزار سال پر قیامت قائم ہو جائے گی ہزار سال بھی گزر چکے کسی نے فرمایا بارہ سو سال پر قیامت قائم ہوگی وہ بھی گزر چکے بلکہ ہم چودہ سو بتیس میں اس وقت چل رہے ہیں اور نہ معلوم یہ دنیا ابھی کب تک چلنے والی ہے اور اس دنیا کا اختتام کب ہونے والا ہے اور کب وہ جھٹکا آنے والا ہے کہ جب ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دے گی جب وہ وقت آئے گا کہ کینچی سے کپڑا کاٹنے والا جو جو ٹیلر ہوگا وہ کینچی اس کے ہاتھ سے گر جائے گی اور بازار اچانک گرنا شروع ہو جائے گا اور آسمان جو کبھی جھول نہیں آتا وہ توت پڑے گا اور وہ زمین فتنے لگے گی وہ جھٹکا کب آنے والا ہے وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے اتنی طویل شریعت کو چلانے والے اس اس امت کے معمار محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لمبی عمر دینے کی ضرورت تھی آپ کو پانچ سو سال دے دیتے آپ کو سات سو سال دے دیتے آپ کو آٹھ سو سال دے دیتے آپ کو ہزار سال دے دیتے آپ کو بارہ سو سال دے دیتے آپ کو پندرہ سو سال دے دیتے ہم بھی دیکھ لیتے اپنے آقا کو ہمیں بھی صحابیت کا شرط نصیب ہو جاتا آخر کیا بات ہے کہ اگلے انبیاء کرام علیہ مسلاط و تسلیم کو لمبی لمبی عمریں دے کر کے بھیجا جبکہ وہاں تو تسلسل انبیاء ہیں اور جس نبی کے بعد شریعت لمبی چلنے والی تھی اس نبی کو مختصر عمر دے کر بھیجا کل عمر تریسٹھ سال کی اور مدت نبوت تیئیس سال ہے مکی زندگی کے تیرہ سال اور مدنی زندگی کے دس سال نبوت کے تیئیس سال اور کل عمر تریسٹھ سال کی اتنی مختصر عمر دے کر کے آپ نے بھیجا اللہ سیوتی فرماتے ہیں میرے دل کا یہ سوال بار بار میرے قلب پر وارد ہو رہا تھا کوئی جواب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ایک مرتبہ میں رات میں سویا ہوا تھا اٹھا اور اچانک میرے دل پر ایک جھٹکا لگا چرکات نماز پڑھی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ تبارک قلبی اللہ نے میرے قلب پر ایک بات ارشاد فرمائی بڑی عجیب بات میرے بھائیوں اپنے کانوں سے اپنے دلوں کے اندر ان باتوں کو اس بات کو نقش کر لو فرماتے ہیں اللہ نے میرے قلب پر یہ بات فرمائی اے اے جلال الدین سن لو اس بات کو اگلی امتوں پر مجھے اعتماد نہیں تھا اس لیے میں نے اپنی شریعت کو انبیاء سے چلایا ہے اس امت پر مجھے اعتماد ہے اس لیے میں نے اپنے پیغمبر سے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مختصر مضبوط محنت کر کے چلے آئے آپ کی امت قیامت تک میرے دین کو سنبھال لے گی اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے اللہ کو اس امت پر اعتماد ہے اور اعتماد کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی علیہ السلاۃ وسلام دنیا سے ابھی رخصت ہوئے ہیں کہ ایک فتنے کی بوچھار شروع ہو گئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نسبت اتحادی حاصل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جیسا کہ ہمارے اکابر نے لکھا ہے حضرت شاہ عبد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی حاصل ہے اور کیسی نسبت اتحادی آپ دیکھ لیجئے اول وحی کے موقع پر خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن الفاظ میں آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف فرما رہی ہے ان نقل تسل الرحیم و تقسب القل و تحمل المعدوم و تین انہی الفاظ کو جب میرے صدیق اکبر مکت المکرمہ کی پریشانیوں کو دیکھ کر سفر فرما رہے ہیں ابن دگنہ مل گیا کہاں ابو بکر کہاں جا رہے ہو کہاں مکہ والے چین سے جینے نہیں دے رہے فرمایا آپ جیسا شریف انسان مکے سے نکالا نہیں جاتا آپ واپس چلیے آپ واپس چلیے میں آپ کی ذمہ داری لے لیتا ہوں اور جن الفاظ میں ابن دگنا صدیق اکبر کی تعریف کر رہا ہے وہ وہی الفاظ ہیں جو خدیجت القبر رضی اللہ تعالیٰ نہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہی اول کے موقع پر تعریف فرمائی تھی یہی نہیں سلح حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی تمام باتوں کو منظور کرتے ہوئے جا رہے فرمایا یہ بھی منظور یہ بھی منظور مکے کا کوئی آدمی مدینے آ جائے واپس کرنا ہوگا اور مدینے کا کوئی آدمی مکے آ جائے واپس نہیں کریں گے یہ بھی منظور ہے تمام شرائط کو منظور کرتے جا رہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیور بدل رہے ہیں حضرت نے غصے میں آ کر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ علسنا علی الحق وہم الباطل اللہ کے حبیب ہم حق پر نہیں ہیں یہ باطل پر نہیں ہے پھر آپ دب کر صلاح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ ان کے تمام شرائط کو کیوں منظور کرتے جا رہے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے عمر خاموش ہو جائیے میں جو کر رہا ہوں اس میں بہتری ہے اور انشاءاللہ اللہ اللہ ہمارا راستہ کھول دے گا لیکن عمر کا غصہ کھندا نہیں ہوا صدیق کے اکبر بہت دور بیٹھے تھے آپ کو پتا بھی نہیں تھا کہ عمر اللہ کے حبیب کے پاس جا کر آئے ہیں اور اللہ کے حبیب نے یہ جواب دیا ہے وہاں پہنچے اور یہی باتیں عمر نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دہرائی اور فرمایا کہ الحق الباطل ہم حق پر نہیں ہیں یہ لوگ باطل پر نہیں ہیں پھر ہمارے نبی علیہ السلام یہ دب کر صلاح کیوں فرما رہے ہیں صدیق اکبر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب جو کر رہے ہیں اس میں بہتری ہے عمر آپ خاموش رہیے انشاءاللہ خیر کے فیصلے ہوں گے جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی عمر کو وہ بات صدیق اکبر نے فرمائی عمر کو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نسبت اتحادی حاصل تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب یہاں ضرورت پڑتی ہے کہ جس کو وہ نسبت حاصل ہو نسبت اتحادی وہی آپ کے بعد خلیفہ بھی بنے گا وہی آپ کے بعد خلافت کی باغ دور بھی سنبھالے گا وہی اس مقام کے لیے لائق اور بہتر بھی ہوگا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ برن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اور مسائل طوفان امن امن کرا رہے ہیں کوئی کہہ رہا ہے ہم زکات بیت المال کو نہیں دیں گے کوئی کہہ رہا ہے ہم مطلقاً زکات نہیں دیں گے کوئی اپنے ماں باپ کے مذہب کی طرف مرتد ہو کر جا رہا ہے کوئی کیا اور کوئی کیا نہ معلوم کتنے فتنے کھڑے ہو گئے ان فتنوں کے دور میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد ان تمام فتنوں کو سنبھالتے ہیں اسی وقت میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی پیش آ گیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت اور آپ کی سرکردگی کے اندر ایک جماعت تیار کی تھی اور اس کو روانہ کیا جا رہا تھا لیکن اللہ کے نبی کی علالت اور بیماری کی بنیاد پر پھر اس جماعت کو روک دیا گیا آقا دنیا سے تشریف لے گئے اب اس جماعت کو روانہ کرنے کا موقع آیا بہت سارے لوگ منع کر رہے ہیں صدیق اکبر سے امیر المؤمنین خلیفت المسلمین آپ ان کو نہ بھیجئے اس لیے کہ اس وقت تو خود مدینے کے اندر ہمیں ضرورت ہے آپ اس جماعت کو روانہ نہ کریں صدیق اکبر کا جواب فرمایا اگر ابو بکر کی لاش گر جائیں ابو بکر مر جائیں اور تمام ازواد متحرات کی لاشیں زمین پر آ جائیں اور چیریا اور گید اور چیل ان عورتوں کی ازواد متحرات کی لاشوں کو کھا جائیں اس کے باوجود جس جھنڈے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باندھا ہے ابو بکر اس کو روک نہیں سکتا ہے یہ جماعت جا کر رہے گی ادھر صدیق اکبر نے اس جماعت کو روانہ کیا ادھر منکرین زکات کا مسئلہ ادھر مرتدین کا مسئلہ بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے ان مسائل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحیح جانشین نے امت کو جو سنبھالا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس امت پر جو اعتماد کیا ہے وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے اور یہی نہیں اسی لیے بخاری شریف کی روایت میں اگر آپ چلے جائیں تو عجیب ایک مضمون نکلتا ہے نبی علیہ السلاۃ وسلام اس دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں پیر کا دن ہے فجر کی نماز آپ نے اپنے حجر شریفہ میں پڑھی صحابہ ادھر نماز پڑھ رہے ہیں اکبر نماز پڑھا رہے ہیں اللہ کے حبیب نے اپنا پردہ ہٹایا اپنے حجرے کا اپنے کمرے کا اپنے صحابہ کو دیکھا اور مسکرائے محدثین بحث فرماتے ہیں کہ آپ کا یہ مسکرانا اور آپ کا یہ ہنسنا کس بنیاد پر تھا عام محدثین نے یہ جواب دیا کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر یہ بات آئی ہوگی کہ اے اللہ جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا آج پوری میری یہ جماعت تیار ہو چکی ہے اس پر اللہ کے حبیب خوش ہوئے ہوں گے اور اسی پر آپ کو ہنسنا آیا ہوگا اسی پر آپ کی مسکراہٹ ہوگی اس لیے کہ اللہ کے نبی کا ہنسنا بھی یہ شریعت سے خالی نہیں ہوتا ہے میرا اور آپ کا ہنسنا دنیا والوں کا ہنسنا کبھی مذاق کی بنیاد پر ہوتا ہے کبھی شرارت کی بنیاد پر ہوتا ہے کبھی اور مسائل کی بنیاد پر ہوتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ کے سلسلے میں یہ باتیں نہیں ہوتی اس لیے محدثین فرماتے ہیں کہ آپ کا ہنسنا اس بنیاد پر کہ آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا ہوگا کہ اللہ میں آیا تھا تو اکیلا تھا آج پوری جماعت تیار ہو چکی ہے ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکری صاحب کاندلوی سم المدنی نور اللہ عمر قدم ایک عجیب بات ارشاد فرماتے ہیں فرمایا ان سارے محدثین کا جواب میرے سر پر لیکن میرے میرے دل پر بھی ایک جواب آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جب اپنے مسلح پر صدیق اکبر کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی ہوگی اے اللہ اگر تو نے مجھ کو اٹھا بھی لیا تو کوئی حرض نہیں میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا امامت قبرا میں بھی ہے امامت سگرا میں بھی یہی صدیق اکبر سنبھال لے گا بہرحال اللہ کو اس امت پر ایک اعتماد ہے اور وہ اعتماد کو باقی رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے اعتماد کس سلسلے میں کیا مکانوں کے بنانے کے سلسلے میں کیا انجینئرنگ پلان کے سلسلے میں کیا بڑے بڑے ہوائی جہاز کو اڑانے کے سلسلے میں کیا سب مرین کو سمندر کے اندر گھسانے کے سلسلے میں کیسے ہم پر اللہ نے اعتماد کیا ہے اعتماد ہے وہ اس کام پر جس کام کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلاط و تسلیم لے کر آئے جن کاموں کو حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا اور ان اجری اللہ اللہ ہمارا بدلہ ہم اللہ سے لینے والے ہیں دنیا میں کسی سے لینے والے نہیں ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے کا کام اللہ کی بندیوں کو اللہ سے ملانے کا کام جو کام حضرات انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے اور جس کام کی آخری کری محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے جنہوں نے اپنی امت کو یہی کام دیا اور اسی کام کو مدارس کی شکل میں مکاتب کی شکل میں مراکز کی شکل میں دعوت و تبلیغ کی شکل میں اور اسی طرح خانقاہوں کی شکل میں اس امت کے دلوں میں پہنچانا ہے اور اس امت کو اپنے رب کریم سے ملانا ہے اور آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں کو انسان کی زندگی میں زندہ کرنا ہے میرے بھائیوں جیسے ابھی مولانا کہہ رہے تھے کہ کبھی یہ بستی والے انتہائی سنت کے پابند تھے نہ معلوم اس بستی کو کیا ہو گیا کہ تورے سے سنت سے ہٹ گئے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عقیدت اور سچی سنتوں کے جذبات نصیب فرمائے میرے آقا وہ ہیں جو تیئیس سال اس امت کے لیے روتے رہے کوئی باپ اور ماں وہ نہیں ہوں گے جو تیئیس سال تو بہت دور کی بات تیئیس مہینے تو بہت دور کی بات تیئیس ہفتے تو بہت دور کی بات تیئیس دن بھی ماں باپ اپنی اولاد کے لیے نہیں روتے میرا نبی علیہ السلاۃ وسلام حجت الوداع میں جب پہنچا ہے تو اس موقع پر زہر کی نماز عرفات کے میدان میں آپ نے زہر عصر دونوں کو ایک ساتھ پڑھی اور پڑھنے کے بعد آپ اتنی پر سوار ہوئے صحیح روایتوں میں موجود ہیں اور آپ نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا شروع کیا کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ ایک گھنٹہ نہیں نہیں میرے بھائیوں اور میری بہنوں اس باتوں کو غور سے سنیں کتنی دیر آپ نے دعا فرمائی زوال کے بعد زہر و عصر کو پڑھنے کے بعد آپ مسلسل دعا میں مشغول ہو گئے اور گرو بھی آفتاب تک چھ گھنٹے مسلسل میرے نبی دعا کرتے رہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ درد و قرن کیا اس بنیاد پر تھا کہ میرے نواز سے جنت میں چلے جائیں ان کے نواز سیدہ شباب سیدباب الجنہ ہے کیا ان کی عورتوں کی فکر تھی ان کی عورتیں وہاں رہے گی جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے کیا ان کو اپنے اپنے رشتہ داروں کی فکریں تھی وہ رشتہ دار جو آپ پر ایمان لے آئے ان کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو سید الشہدا کا لقب ملا کیا آپ کو اپنے صحابہ کی فکر تھی صحابہ کے بعد میں رضی اللہ عنہ ورضوان قرآن کریم نے خود پروانہ دے دیا آپ کو اپنے آنے والی امت کا غم تھا آپ کا یہ رونا اپنی آنے والی امت کے لیے تھا میرے بھائیوں میرے بھائیوں اس غم کو اپنے دلوں کے اندر لائیں اس غم کو اپنے دلوں کے اندر لائیں جہاں مردوں میں تعلیم کی ضرورت ہے وہاں عورتوں میں بھی تعلیم کی ضرورت ہے قرآن کریم کے اندر جہاں مردوں کی تعریف اللہ نے کی ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات وہیں پر عورتوں کی تعریف بھی کرتے جا رہا ہے مسلمان مرد مسلمان عورتیں مومن مرد مومن عورتیں کنات کرنے والا مرد کنات کرنے والی عورتیں اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر اندر صرف مردوں کی تعریف کرتے ہوئے نہیں جا رہا ہے بلکہ قرآن کریم میں اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی مرد اور جو بھی عورتیں جو بھی مرد اور جو بھی عورتیں اگر ایمان لائیں اور ایمان لانے کے بعد اعمال صالحہ کیے ہم ان کو پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے اس میں صرف مردوں کو مخاطب نہیں بنایا گیا اس میں عورتوں کو بھی مخاطب بنایا گیا ہے جو عورتیں ایمان لائیں اور ایمان کے بعد اعمال صالحہ کریں ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے عورتوں میں اعمال صالحہ کب پیدا ہوں گی ظاہر سی بات ہے جب ان کی تعلیم کا مسئلہ ہوگا جب ان کی تربیت کا مسئلہ ہوگا تب جا کر ان کے اندر عمال صالحہ والی زندگی جو ہے زندہ ہو سکتی ہے اسی مناسبت سے میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی رسول یتلو علیہ ہی قرآن کریم اللہ تعالیٰ اپنا ایک احسان بیان کر رہا ہے اور احسان بھی بہت بڑا فرمایا میں نے ایک نبی بھیجا جو تمہارے ہی اندر سے جو کھاتا ہے چلتا ہے پھرتا ہے بازار جاتا ہے استنجا کی ضرورت ہے نکاح کرتا ہے بیویوں سے ملاقات کر رہا ہے یہ ساری ضرورتیں جس کی تم کو ضرورت ہے وہ نبی علیہ السلاۃ وسلام کو بھی ضرورت ہے مطلب یہ تصور کروایا جا رہا ہے یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ نبی کوئی آسمانی فرشتہ نہیں ہے ایک انسان ہے اللہ علی المؤمنین بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتی اس کا کام کیا ہے وہ تمہارے سامنے قرآن کی تلاوت کرتا ہے قرآن کی تلاوت کا سلیقہ ہمیں نبی علیہ السلاۃ وسلام نے سکھایا ابو بکر ابن ابی شیبہ کے بھائی عثمان ابن ابی شیبہ محدث کبیر ہیں بہت بڑے آدمی ہیں لیکن جب علم ترقی ففا رب کا اس کو پڑھتے تھے تو پڑھتے تھے الف لام میم ترقی ففا الا رب کبھی اصحاب الفیل کسی نے فرمایا حضرت یہ تو علم ترا کئی وفا ہے فرمایا میں عاصم کی کراط کو نہیں لیتا ہوں فرمایا عاصم کی کراط نہیں ہے یہ تو کراط محمدی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے علم کر کے آپ کو بتایا ہے یہ عثمان ابن ابی شیبہ جیسے محدث سے کبیر کا حال یہ ہے کہ وہ علی فلا میم پڑھ دیا کرتے ہیں علم ترقو اگر نبی علیہ السلام وسلام ہمیں قرآن پڑھنے کا سلیقہ نہ بتاتے قرآن پڑھنے کا طریقہ نہ بتاتے تو ہمیں قرآن پڑھتے نہیں آتا یتلو علیہ دلوں کی صفائی بھی کرتا ہے حسد سے بغض سے عداوتوں سے نفرتوں سے نہ معلوم کتنی گندگیوں سے یہ نبی علیہ السلاۃ وسلام السلام اپنی تعلیمات سے ہمارے قلوب کو پاک کرتے ہیں وہ ذکیم ویو المحم القتاب اور ہمیں قرآن کریم کا علم دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب کو بھی بیان فرماتے ہیں اور امت کو کتنی بڑی دولت جب مل گئی اب اس دولت کے ملنے کے بعد اگر یہ امت ناقدری قدری کرے گی اس یہ امت اگر اس علم کو اللہ کا احسان اللہ کی نعمت اللہ کا انعام سمجھ کر کے اپنے اندر نہیں اتارے گی تو دوسری آیت ہے وطلہ فن سال کا مینا فاتباس فقان من قرآن تو قرآن ہے میرے بھائیوں ان اکابر کے پاس بیٹھو حضرات علماء کے پاس بیٹھو تاکہ قرآن کریم سمجھ میں آئے بعض لوگ پڑھے لکھ کے کچھ نہیں ہے دو چار کتابیں پڑھ لی ایک اردو کتاب دیکھ لی اور کہنے لگے تفسیر تو ہم بھی کر سکتے ہیں دھوکہ ہو گیا ہم نے یورپ کے اندر سفر میں بار بار دیکھا دو چار آدمی رات میں مجلس میں جمع ہو جاتے ہیں اور قرآن کھولتے ہیں انگلش کا ترجمہ ان کے سامنے ہوتا ہے اسی سفر میں میں نے انگلینڈ کے اندر وہاں سنا کچھ احباب نے مجھے بتایا کہ دو چار آدمی جمع ہو کر قرآن کریم کو کھول کر ایک آیت پڑھتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ اس آیت کے بعد میں تمہاری کیا رائے ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے ان سے پوچھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اور ان تمام رائے کو جمع کر کے کہتے ہیں کہ یہ قرآن کریم کے مختلف مطالب غالب ہو سکتے ہیں بھلا قرآن کریم کوئی گھر کی لوندی ہے قرآن کریم کوئی ہمارا کھلونا ہے قرآن کریم کوئی ہماری بنائی ہوئی کتاب ہے یہ وہ کتاب ہے انا سنل کی آلے کا کلن سکیلا انا سنل کی آلے کا کلن سکیلا ہم آپ پر ایک بھاری بھاری قرآن اتارنے والے ہیں بھاری قول اتارنے والے ہیں وزنی وہی اتارنے والے ہیں اور اس کا وزن کا عالم کیا ہے وزن کا عالم اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ فرماتی ہے سخت سردی کے زمانے میں آپ پسینے سے تربتر ہو جایا کرتے تھے زید ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے آپ کا پاؤں مبارک میرے پاؤں پر تھا اچانک وہی کا سلسلہ شروع ہو گیا آپ کے پاؤں کا وزن مجھے اتنا محسوس ہو رہا تھا کہ لگتا تھا میرا پاؤں پھٹ جائے گا تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کیا گزر رہی ہوگی نزول وحی کے موقع پر بعض لوگ استدلال کر لیا کرتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لیکر فَحَلْ میں مدکر ہم نے قرآن کو آسان کر دیا قرآن کو آسان کیا ہے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے قرآن کو آسان کیا ہے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے ان علماء سے پوچھئے دلائل توحید کو سمجھنے کے لیے جیسے اللہ کہہ رہا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت اس کے اندر کوئی جو ہے منطق کی ضرورت نہیں فلسفے کی ضرورت نہیں تم اونٹ کو دیکھ کر عبرت حاصل کر لو اپنے اللہ کی توحید کو سمجھ لو تم جو ہے آسمان کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھو تم زمین کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو سمجھو دلائل توحید جو قرآن کریم کے اندر ہے اس کے لیے کسی منطق اور فلسفے کی ضرورت نہیں ہے باقی قرآن کریم اپنے اندر ایک گہرائی اور گیرائی رکھتا ہے یہ اللہ کا شاہی کلام ہے اور اللہ کے شاہی کلام کو سمجھنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہونا پڑے گا آپ کے صحابہ کی خدمت پہ حاضر ہونا پڑے گا صحابہ کے صحبت یافتہ حضرات تابعی کی خدمت میں حاضر ہونا پڑے گا تب جا کر قرآن کریم کے معانی اور مطالب سمجھ میں آئیں گے میں آپ کو قرآن کا ایک مختصر دقیقہ ایک عجیب نقطہ ہے جس کو نقطہ کہا جائے گا دیکھیے الحمدوں سے لے کر وناس تک آپ پورا قرآن پڑھتے چلے چلے جائے صرف ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو انداز ہوگا کہ قرآن کریم اپنے اندر کتنی گہرائی رکھتا ہے کیسے وہ مسائل کو بیان کرتا ہے الحمد سے لے کر ون تک آپ قرآن کریم کو پڑھتے چلے جائیں پورے قرآن کے اندر آپ کو سوائے ایک عورت حضرت مریم علیہ السلام ان کا نام تو ملے گا ان کے علاوہ کسی عورت کا نام نہیں ملے گا اللہ جب بھی کسی عورت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے امرات نوح نوح کی بیوی امرات لوت لوت کی بیوی امرات و فرعون فرعون کی بیوی امرات و عزیز مصر عزیز مصر کی بیوی مردات ازوادک پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیویا نبی کل ازواد آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے نام کسی کا نہیں لے رہا ہے سوائے مریم علیہ السلام یہاں نقطہ کیا ہے آخر کیوں اللہ نے نام نہیں لیا کیا نو کی بیوی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا فرعون کی بیوی کا نام اللہ کو پتا نہیں تھا حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی کا نام آپ کو پتا نہیں تھا حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواد کا نام آپ کو پتا نہیں تھا کیوں نام نہیں لے رہا ہے قرآن کریم حضرت علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا فرماتے ہیں کہ مریم کا نام تو ایک ضرورت کی وجہ سے لیا گیا اور وہ ضرورت یہ ہے کہ اصل میں ان کے بیٹے کو خدا کہہ دیا لوگوں نے ان کو رب بنا دیا سالس و سلاسا کہہ دیا تو اللہ نے یہ کہا ارے تم کہاں مرے جا رہے ہو ایک مخلوق کو تم کہہ رہے ہو کہ رب ہو گیا خدا ہو گیا پالنہار ہو گیا اللہ ہو گیا اللہ کا تیسرا حصہ ہو گیا تم کہاں جا رہے ہو غلطی پر جا رہے ہو غلط عقیدہ بنا رہے ہو ارے یہ تو ایک عورت سے پیدا ہونے والا بچہ ہے اور اس عورت کا نام مریم ہے ایک ضرورت کی بنیاد پر مریم کا نام لیا گیا باقی جگہوں پر ضرورت نہیں تھی اس لیے اللہ نے ان عورتوں کے نام سے تذکرہ نہیں کیا اہل علم حضرات لکھتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے ضرورت کی بنیاد پر تو اپنی بیوی اور بچیوں کے نام کو کسی کے سامنے لیا جائے جیسے سرکاری دفاتیر ہے یا اور کوئی شدید ضرورت ہے تو وہاں تو نام لیے جائیں لیکن اگر ضرورت نہ ہو تو اپنی بیویوں کے اور اپنے بچوں کے نام کو اپنی بچیوں کے نام کو پرائے انسانوں کے سامنے نہ لیے جائیں اس لیے کہ بعض لوگ نام سے بھی لذت حاصل کرتے ہیں یہ قرآن کریم کا ایک عجیب نقطہ ہے یہ ہے قرآن کریم یہ عظیم الشان وہ کتاب ہے اسی لیے آپ دیکھ لیجئے قرآن کریم کے اندر حق تعالی شان نے ایک نقطہ اسی میں سے نکالا علماء نے فرماتے ہیں اللہ نے تمام نبیوں تمام انسانوں کی بیویوں کا جب تذکرہ کیا چاہے وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو تو امراتن سے تعبیر کیا امراۃ نو امرات لوت لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیوی کا جب تذکرہ فرما رہے ہیں تو اللہ امراۃ سے تعبیر نہیں کرتا زوزہ سے تعبیر کرتا ہے کل ازوادک مردات ازوادک اور ایک جگہ تین جگہوں پر ازواد متحرات کا تذکرہ آیا تینوں جگہوں پر زوزہ سے تعبیر کیا آخر امراتن اور زوزہ میں فرق کیا ہے امرا اور زوزہ میں فرق کیا ہے امراتن بھی بیوی کو کہتے ہیں زوزہ بھی بیوی کو کہتے ہیں دونوں کے درمیان فرق کیا ہے حضرات اقابر فرماتے ہیں امراطن اس بیوی کو کہتے ہیں جو بیوی جس کا نکاح تو ہوا شوہر سے باقی اپنے شوہر سے موافق طبیعت نہیں ہے حضرت نو علیہ سلاۃ وسلام کی بیوی حضرت نو سے موافقت نہیں رکھتی اگر موافقت رکھتی تو ایمان لے آتی لوت علیہ السلاۃ وسلام کی بیوی لوت سے موافقت نہیں رکھتی اگر موافقت رکھتی تو ایمان لے آتی معلوم ہوتا ہے امراتن اس کو کہا جاتا ہے جس کا کسی سے نکاح تو ہوا لیکن وہ اپنے شوہر کے غم و خوشی کے اندر شریک نہیں ہے موافقت طبیعت نہیں ہے اور زوزہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے شوہر کے تمام طرح پر موافق ہو خوشی میں خوش رہے گمی میں گم شوہر کے گموں کو بھی اول لے شوہر کی خوشیوں کو بھی اول لے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج متحرات اور تمام بیویاں اسی طرح کی ہے مرض الوفات میں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی ام حبیبہ سے دیکھی نہیں گئی فرماتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں نہیں ہو جاتا کہ آپ کی بیماری مجھے لگ جائے آپ شفایاب ہو جائیں اور عورتوں نے ذرا اور ازواد متحرات نے ذرا اس بات کو ذرا ہنس کر کے تال دیا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہے ام حبیبہ کے باب میں غلط تصور نہ کرو یہ اپنے جملے میں سچی ہے یہ اپنی بات میں سچی ہے ہم ان عورتوں سے اگر وہ سن رہی ہے تو اس صورت میں ہم ان کو یہ بتانا چاہیں گے اپنے شوہر کی زوزائیں بنو امراۃ نہ بنو اپنے شوہر کی تمام باتوں میں خوشیوں میں دمیوں میں شریک رہو مولائی و مرشدی حضرت شیخ یون صاحب دامر برکاتون سے ہم نے جونپور کے علاقے کا ایک واقعہ سنا حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں ایک غریب آدمی تھے اور وہ حضرت سے ملنے والے تھے عید کے اگلے دن ان کی بیوی نے ایک لمبی چوری لسٹ بنا دی اور یہ کہا کہ کل عید ہے بازار سے فلاں چیز کو خرید کر کے لے آؤ وہ گئے پیسے کم پر گئے کچھ چیزیں خریدی اور کچھ ویسے ہی واپس آ گئے بیوی نے کہا یہ چیزیں نہیں ملی کہا میں کیا کروں پیسے کم پر گئے بیوی کا جملہ حضرت سناتے ہوئے آنکھوں سے آنسو آ گئے حضرت نے فرمایا دیکھیے بیوی کا جواب سنیے اس نے یوں کہا کوئی حرض نہیں ان چیزوں کے بغیر بھی عید ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خوشی کے بغیر میری عید نہیں ہو سکتی اسے زوزہ کہا جاتا ہے یہی زوزہ بنانے کے لیے شریعت کی متبع بنانے کے لیے اخلاق حسنہ سکھانے کے لیے تربیت اولاد کے لیے اور اسی طرح اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری کے مسائل کو بتانے کے لیے اللہ کے دین کو زندہ کرنے کے لیے باطل اور غلط عقائد کو مٹانے کے لیے اور صحیح عقائد کو اجاگر کرنے کے لیے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں میں بھرنے کے لیے ان مدارس کا قیام ہوتا ہے تاکہ ان مدارس کے ذریعے ذریعے سے یہ تمام باتیں وجود میں آئے میں سمجھتا ہوں کہ انہی نیتوں کے ساتھ اس مدرسے کا بھی قیام ہو رہا ہے اللہ جل شانو اس مدرسے کو اور جمیع مدارس کو دین دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے ایسے تو بہت سارے ادارے ماشاءاللہ اللہ آپ کے علاقے میں کام کر رہے ہیں اللہ تمام ہی مدارس کی حفاظت فرمائے یہ احکم الحاکمین کی طرف سے ایک فیصلہ ہو چکا ہے یوں سمجھ لیجئے حفاظت دین کا کہ جگہ جگہ پر مدارس کا قیام اور قرآن کریم کی حفاظت ہو رہی ہے سینوں کے اندر آپ قرآن کریم کے باپ میں دیکھ لیجئے اللہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہا ہے چھوٹے چھوٹے کینیڈا میرا جانا ہوا آپ تصور نہیں کرو گے چھ سال تین مہینے کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا عمر ہی کیا تھی اس کی چھ سال تین مہینے حافظ قرآن ہو گیا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے اتنی چھوٹی عمر جس عمر کے اندر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے اگر یہ بچہ والدین کہیں جانے والے ہو دو دن کے بعد واپس آئیں گے یہ بچہ اگر یوں کہیں ابا گھر کی چابی دے جائیں تاکہ میں شام کو گھر آ کر کھانا کھاؤں گا اور گھر میں رات رہوں گا اور کل پھر اسکول مدر سے چلا جاؤں گا ابا جی کہتے ہیں بیٹے تم چھوتے ہو چابی گم کر دو گے یا گھر بند کرنا بھول جاؤ گے یا تالا لگانا بھول جائیں گے کوئی ڈکیتا آ جائے گا کوئی چور آ جائے گا چوری کر لے گا اس لیے بیٹے چابی میں آپ کو نہیں دوں گا آپ تایا کے وہاں چلے جائیں آپ چچا کے وہاں چلے جائیں آپ ماموں کے وہاں چلے جائیں آپ پڑوسی کے وہاں سو جانا جن بچ جس بچے پر ماں باپ اعتماد نہیں کرتے ایک چابی کے سلسلے میں اللہ ان کے سینے میں قرآن اتار کر اعتماد کر رہا ہے یہ یہ معجزہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سارے معجزات ختم لیکن یہ معجزہ اب بھی دنیا میں زندہ ہے جس کو اللہ کے نبی کا یہ معجزہ دیکھنا ہو تو دیکھ لیں کہ جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں حافظ قرآن ہو رہی ہے الحمدللہ خادم القرآن حضرت مولانا غلام محمد صاحب استانوی دامر برکات ہم نے تو آپ کے علاقے میں وہ جال بچھا دی ہے حفظ قرآن کی کہ جگہ جگہ پر حفظ قرآن کے جلسے ہو رہے ہیں مدرسے قائم ہو رہے ہیں اور یہ سارے مدارس اسی کی ایک دین ہے کہ پورا علاقہ آپ کا یہاں کھڑا ہو گیا ہے حفظ قرآن کے لیے اور حفاظت حدیث کے لیے اور نہ معلوم کتنے ایسے مدارس اللہ کے دین کی سیانت و حفاظت کے لیے قائم ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہوتے رہیں گے حضرت مولانا کو تو مستقل اللہ کی طرف سے گویا کے لوگوں کی زبان پر ایک جملہ ہی ڈال دیا گیا خادم القرآن خادم القرآن قرآن کا خادم مطلب یہ ہے کہ وہ ہر جگہ قرآن کی فکریں لے کر کے دوڑ رہے قرآن آباد ہو جائیں قرآن آباد ہو جائیں مولانا کے ایک مدرسے میں وہی گجرات میں میرا جانا ہوا عجیب ماحول ہے وہاں کاٹیاوار کے علاقے میں میرا جانا ہوا اس مدرسے میں بائیس بچے حافظ ہوئے تھے ان بائیس بچوں میں سے سترہ بچے وہ تھے جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوئے تھے ایسے تو کئی مدارس ہیں جو قرآن کریم کے حفظ کی جال بچھارت کی ہے رب کریم ہمارے ان تمام اکابر کو حاسدین کے حسد سے حفاظت فرمائے آکم الحاکمین غلط سازشوں سے ہمارے ان تمام بزرگوں کی حفاظت فرمائے اور ان کی عمروں میں برکت عطا فرمائے تاکہ امت ان سے زیادہ سے زیادہ مستفیض ہوتی رہے یہ چند باتیں جو بر وقت ذہن میں آئی ہے میں نے عرض کر دی ہے اللہ مجھ کو آپ کو تمام کو دین کی سیانت اور حفاظت کے لیے قبول فرمائے اور تادم حیات دین سے وابستگی نصیب فرمائے وہ صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی گیا رحم الرحمین